سے بچانے کے لیے معاشرہ کی تطہیر کے لیے اللہ رب العزت نے شریعت متحرہ میں اپنی طرف سے حدود اور اپنے بندوں میں سے جن کو اللہ رب العزت نے دین کی فہم عطا کی ان کی عقل اور علم پر اللہ رب العزت نے تعزیرات مقرر فرمائی حدود وہ سزائیں ہیں وہ عقوبات ہیں جو اللہ رب العزت نے از خود مقرر فرما دی ہیں ان میں سے بیشتر کلام اللہ میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں کچھ ان میں سے کلام اللہ میں قرآن مجید میں موجود ہیں اور کچھ حدود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کر دی ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں ہیں عقوبات ہیں معاشرتی اصلاح کا اخلاقی اصلاح تمدنی ثقافتی اصلاح اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے یہ نظام یہ پیکج اتارا ہے اور انسانوں کو بار بار سمجھایا ہے دل کا حدود اللہ فلاطا تدوہا اے میرے بندو یہ اللہ کی حدیں ہیں اس کی مقرر کردہ حدود ہیں لمٹس ہیں ان سے تجاوز نہ کرو لا تعتدوها لا تقربوها پھر فرمایا بمن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفس کوئی بھی اللہ کی حدود توڑے گا تجاوز کرے گا حد کو پھلانگے گا وہ اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم کا پہاڑ توڑے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ان لکل ملکن حما خبردار سنو متنبع ہو کے دیکھو ہر بادشاہ نے اپنی مخصوص حد مقرر کر لی ہوتی ہے اللہ ان ہے مہار مہو خبردار سنو اللہ رب العزت کی حدیں کیا ہیں اللہ کی طرف سے حرام کردہ احکام ہے وہ اموال میں ہو وہ انفس میں ہو وہ آراز میں ہو اعتدا زیادتی تعدی ایک فرد شخص انسان کا اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے جیسے دوسرے بھائی پر ظلم کرنا حد کو پلاٹ جانا یہ اموال میں ہے یہ جانوں میں ہے اور یہ آراز میں ہے عزتوں میں بالعموم انسان ہوائے نفس اپنی خواہش بشریت شیطان کا بہکاوا تماہر حوث شہوات ان دوائی فطری سے متاثر ہو کر اعتدا کر بیٹھتا ہے اگر اس اعتدا کو روک تھام نہ کی جائے اگر اس پر بیریئرز ہرڈل رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں تو پھر وہ محاشرہ انسانوں کا نہیں وہ معاشرہ حیوانوں کا وحوش کا غیر مہذب معاشرہ بن جاتا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے یوتا ہیرا کنب تطہیرا اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پاک صاف ہوں گناہ سے آلودگی سے ظلم و تحدی سے ایک دوسرے کے حقوق کے غصب سے ایک دوسرے کے اموال پر سرقے ڈکیتوں سے یوتا ہیرا کم تتحرا اللہ یہ چاہتا ہے یہ اللہ کا منشا ہے کہ میرے بندوں کا معاشرہ جو یہ کہنے والے ہیں آمن تو بلّہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میری عبادت کرنے والے مجھے اللہ وحدہ لا شریک ماننے والے ان کی سوسائٹی پاک صاف اجلی نکھری معصوم سوسائٹی یہ منشاء ربانی ہے اور یہ یہی فخر انسانی ہے اس انسان کا یہ فخر ہے یہ اس کا تر امتیاز ہے تمیز ہے یہ اس کا جانور سے اچھے کا برے سے نیک کا بد سے مسلم و مومن کا کافر مشرق سے تمیز یہ ہے کہ جو اللہ والا ہے مومن ہے مسلم ہے صاف ہے مسالم ہے گناہوں سے بچ کے رہے ان کا معاشرہ اتقیاء متقین کا معاشرہ چونکہ انسان بشر وہ شیطان کے بہکامے میں آ سکتا ہے اس پر بشریت غالب آ سکتی ہے اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک نظام ایک فریم ورک عطا کر دیا ایک دوسرے کے حقوق فرائض واجبات معاشرتی حدود اموال انفس اور آراز عزتوں جانوں اور مالوں میں اللہ رب العزت نے ان کی سزائیں اپنی طرف سے مقرر فرمائی اور دھمکایا میں یتاد حدود اللہ جو میری حدوں کو پلانگے گا تجاوز کرے گا فقط ظلم پھر وہ اپنا دفاعی حسار توڑ بیٹھے گا اپنے آپ کو وہ محرز للخطر بنا دے گا اسلام کی بہت بڑی رحمات برکات یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے ایک ایسا پاک صاف محاشرہ جس کے اندر حدود و تعزیرات کا حفاظتی حصار کہ اگر اس حصار کو مضبوط رکھا جائے معاشرتی زندگی میں وہ ڈھانچے قوی رہیں جو اس دفاعی حصار کو قائم رکھے ذہن آمادہ رہے تو پھر انشاءاللہ وہ فلاح جس کے لیے انسان چکرے مارتا ہے وہ فلاح اللہ کی طرف سے انسان کو آتا مارتا یہ اللہ کا خاص فضل ہے پر بڑے ہی بے عقل احمق عدو و نفس ہی اپنی جان کے دشمن ہیں وہ لوگ جو مسلسل اس کوشش میں ہیں اپنے وسائل یہاں صرف کر رہے ہیں اپنی زبان قلم آرگن میڈیا یہاں استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ذہن دیں لوگوں کو کہ آسمان کی حدود آسمان کی حقوبات آسمان کا دفاعی حصار انسان پر ظلم ہے اور آج بڑی کثرت ہے ان لوگوں کی بڑی آواز ہے ان کی اور بہت وسائل ہیں ان کے پاس جو مسلسل صبح و شام لیل و نہار اس بات کی کوشش میں ہیں اپنا میڈیا تھنک ٹینک بڑے بڑے بولنے والی زبانیں موٹے موٹے سر اور اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے اسکالر اور فلاسفر اور تھنکر حقیقت میں مجرم ابلیس شیطان اس کوشش میں ہے کہ اللہ کی حدود کو اللہ کی سزاؤں کو اللہ کے حقوبات کو آسمان کے نظام کو انسان کے لیے ظلم ثابت کرے وہ کیا چاہتے ہیں وہ انسان کے بہی خان نہیں ہیں یاد رکھیے وہ چینل وہ میڈیا اسٹیشن وہ سو کالڈ تھنکر جو اس کوشش میں ہیں کہ آسمان کی حدیں معطل کر دی جائیں سسپینڈ کر دی جائیں کہ یہ سختی ہے شدت ہے یا معاذ اللہ ظلم ہے اللہ کی قسم وہ سارے کے سارے بنی نوع انسان کے مجرم ہیں اس کے دشمن ہیں اس کے بدخواہ ہیں کہ خیر خانے اللہ اکبر شریعتیں کیا ہیں یاد رکھیے شریعت کے دو حصے ایک بندے کا اعتقاد اللہ پر اور دوسرا بندے کا حمل و تعامل اللہ کے قانون کے مطابق ایک بندے کا روحانی تعلق اس کا اعتقاد اس کا ایمان اس کا توکل و تکلان اللہ سے پکارنا اس سے مدد مانگنا اس سے رشتہ جوڑنا اس کو اپنا رب اپنا خالق اپنا معبود اپنا مسدود ماننا بادہ لا شریک ماننا قادر مطلق جاننا شریعت کا پچاس فیصد حصہ اس پر اور دوسرا پچاس فیصد بندے کا اللہ کے قانون پر عمل کرانا ہر دو حصوں پر عمل سے تک ملا ہے ایمان و اسلام اور آج ہمارے اندر یہ کوششیں ہیں یہودیوں عیسائیوں نے مسلمانوں کے اندر سے بڑے بڑے پروفیسرز اسکالرز اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلط وسلام نے کوئی فیلڈ کوئی کونہ کوئی زاویہ پسنا نہیں چھوڑا فرمایا یوشا کو ایاتیا حالن نا سے زمان بہت جلد لوگوں پر زمانہ آئے گا لا یبقا من الاسلام اسلام اللہ اسم ولا یبقا من القرآن اللہ رسم قریب زمانہ ایسا آئے گا اسلام صرف نام کا باقی بچے گا اور قرآن خالی رسم رسوم لکھنے اور کبھی کبھار پڑھنے کا باقی بچے گا مساج دو ہم آ میرا تم مسجدوں میں افراد تو آئیں گے خراب من الخدا ہدایت سے ویران ہوگی سروں کی آبادیاں ہوں گی مسجدوں میں مگر دلوں میں ایمان ہدایت ویران ہوگا فرمایا اولاما شر و من تحت عدیم السماء اس دور کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدتر لوگ علماء ہوں ان کے دینی طبقہ کے لوگ علامہ بڑی بڑی ڈگریوں والے حکومتی سرپرستیوں والے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر آ کے لیکچر لیکچر جھاڑنے والے شر و من تحت عدیم السماء اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدتر لوگ ان کے علماء ہوں منہ تخرج تخروج الفن تو فتنہ ان کے اندر سے نکلے گا اور فتنہ ان کے گھر تک لوٹے گا من دین تخرج الفتنہ تو فتنہ کہاں سے نکلے گا کوئی پارلیمنٹیرین بیچارہ انگریزی نظام کا پڑا ہوا وہ فتنہ کھڑا نہیں کر سکے گا فتنہ کون کھڑا کرے گا عالم نام کا وہ انسان جو بدتینت بدنیت اللہ اور اللہ کی شریعت کا باغی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاصی حدیثوں کا منکر فرمایا من عندہم تخرج الفتنہ تو ان کے پاس سے فتنہ پھوٹے گا فتنہ وہاں سے نکلے گا آج حدود اسلامیہ اسلام کی حدود اخلاقیات میں چوری سرقہ قتل ڈکیتی میں عزت و عصمت کے اندر تدخل میں آج حدود اسلامیہ فتنے کا شکار ہے اور وہ خریدی گئی زبانیں وہ موٹے موٹے سر وہ رٹے رٹائے توتے وہ کافروں کے آلائے کار مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے لباس میں اغیار کے آلائے کار افراد کیا چاہتے ہیں ان الینہ انتحی الفاحشت فل نذینا امن لہم آزاب ان علیم ان دنیا والا خر اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے قرآن مجید میں بے شک وہ لوگ جو یہ بات چاہتے ہیں کہ اشاعت فاحشہ ہو برائی بدکاری بے حیائی بد اخلاقی بنا فسق و فجور مسلم سوسائٹی میں پھیلے بد امنی قتل و غارت چوری سرقہ ڈکیتی مسلم سوسائٹی میں پھیل جائے لہم عذاب علیم وہ اپنے عہدوں اور ڈگریوں اور پذیرائی سے خوش نہ ہو اللہ فرماتا ان کے لیے سنگین دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخر اور آج وطن عزیز میں یہ کوشش پوری سنجیدگی اور سنگینی کے ساتھ کی جا رہی ہے حدود اللہ ان کا استحضا ان کا مذاق اور اس میں روزانہ نئی سے نئی اسٹریٹجی نئی حکمت عملی ہر روز یہ ایجنڈا ہے باقاعدہ کفار کا اغیار کا ادا الاسلام کا ایجنڈا پہلے حکمرانوں سے صوبائی اور مرکزی اور ملکی حکمرانوں سے کھلے عام استحدا اور مذاق اڑوایا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا اس کا مذاق اڑایا ہم نے زنا کی سزا رجم کرنا اس کا مذاق اڑایا ہم نے اس کا دفاع اخلاق کا دفاع پردہ حجاب نقاب اسلام کا پورا نظام حجاب اس کا مذاق اڑایا ہم نے پردے کا مذاق داڑھی کا مذاق سرکا کی سزا کا مذاق جنا اور بد کرداری کی سزا کا مذاق پہلے ہم نے استحدا کیا اب ہم ایک پورا تھنک ٹینک لے کر ملکی میڈیا پر ہر روز اخبارات میں اور ٹی وی چینل میں پوری کوشش کر کے اللہ کی حدود زنا کی حد چوری کی حد غیبت کی حد لوازت کی حد جتنی بدکاری کی حدیں ہیں اللہ کی آج ہم ان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مذاکرات میں ٹیبل ٹاکس میں اور ٹیلی ویژن پر ڈائلگ میں اور سیشن کر کر اللہ کی حدوں کا مذاق استحزا ان کو سخت کہنا ان کو غیر انسانی کہنا ان کو ان پریکٹیکل کہنا ان ایپلیکیبل کہنا یہ ناقابل عمل ہے یہ سوسائٹی میں مصیبت ہے ایک بہت بڑی سازش ہے یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ہاں اسلام آبادیوں اس ملک کے اندر جو ہم نے اللہ کے نام پر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مریض میں صاف کہا اللہ دینا فن فی الارض اقام الصلاة آتب الدکاتا امرو بالمعروف ونہو عن المنکر مومن کون ہوتے ہیں جب میں ملک ان کو دیتا ہوں وہ ملک مجھے دے دیتے ہیں ہاں یہ قرآن ہے اللہ کہتا ان مکن نہ ہوں اگر ہم ان کو مکان دیں فی الارض زمین میں جگہ دیں وہ کیا کرتے ہیں اس جگہ کو لے کر اقام الصلاۃ آتم الزکات امروب بالمعروف ہے بنا ہو انل اللہ عاقبت الامور کہتے یا اللہ یہ ملک یہ مکان تیرا ملک ہے یہ تیری جگہ ہے یا اللہ تیری عبادت کریں گے تیری اطاعت کریں گے بندگی اختیار کریں گے معروف امر کریں گے نہیں عن منکر کریں گے عاقبت الامور تجھ سے لیں گے اللہ کہتا بندے میرے وہ ہیں ان مکن نہ ہوں اگر ہم ان کو مکان دیں وہ اپنا گھر مجھے دے دیتے ہاں ملک میں اللہ کا دین چلا دینا اللہ کو گھر دینا یا اللہ تو نے ہمیں دیا تھا ہم تیرے نام لگا اس کا نظام اس کا قانون تنفیذ سب تیری ہوگی ہم کیا کر رہے ہیں اللہ نے ملک دے دیا ہم اس ملک کو اللہ سے چھین چھین کر شیطان کو انگریز بے ایمان کو کافروں کے نظاموں کو اللہ کا ملک دے رہے جو پچھلے دس سال پندرہ سال نظریاتی کونسلوں نے محنتیں کر کے حدود شرعی سزائیں اسلامی قانون اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ عمل کر دیا کافروں کو برداشت نہیں کسی شکل میں کہ یونائٹیڈ نیشن کا ایک ممبر ملک ہو یو این او کے شیڈوں میں جنرل اسمبلی سلامتی کونسل کی بھیک پر پلتا ہوا ملک ہو اور اس ملک میں کوئی تھانے دار کوئی سیشن جج کوئی ہائی کورٹ کوئی سپریم کورٹ اسلامی حدود پر فیصلہ دے کہتے سارا عمل ریورس کرو سارا عمل ریورس کرو اور ریورس کرنے کے لیے فوری طور پر اور بہانہ نہیں ملا تو بہانہ گھڑتے ہیں ہم اللہ کی سزاؤں میں تو دخل نہیں دے سکتے مگر طریقہ کار جو ملک میں رائج ہے غلط ہے لہذا ریورس کرو اور ظالموں سینتالیس سے اٹھاسی تک تم انگریز بے ایمان کے گندے کالے قانون کے مطابق چلتے رہے نہ تمہارے اندر کوئی تحریک ہوئی نہ کوئی آواز آئی نہ تمہیں انسانیت کی اس ہمدردی کا مروڑ اٹھا اور جب دس سال اللہ کی سدائیں اللہ کی حدود اللہ کی شریعت اللہ کی آیتیں نبی کی حدیثیں صحابہ کا طریقہ خلافت کا عمل مسلمان قاضیوں نے عالموں نے اور چند خیر خواہ ججوں نے مل کر محنتیں کر کے تطبیقی شکل دی اب تم لیم ایکسکیوز جھڑ کے اس کو توڑ آج ہمارا ملک اس سازش کا بہت بری طرح شکار ہے دو ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ایک اردو کا پرانا ملحد اخبار اور درجن بھر جاہل مفکرین جو اب جد سے واقف نہیں اسلام کے اصل مسادر قرآن و حدیث پر ان کا یقین و اعتقاد نہیں اور وہ سارے کے سارے مل کر اس دور میں اس پیریڈ میں جو اس ملک پر امریکی ایجنڈا کے تحت چلنے والے حکمران موجود ہیں اس بات کی بھرپور کوشش میں ہیں کہ عورتوں کو آزادیاں دلانے کے لیے عورتوں کو اخلاقیات کی پابندیوں سے مجرد کرنے کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ جو کچھ عمل اس ملک میں جاری ہوا اس کو ریورس کر دیا ایک کالے کوٹ والا کالی کتاب کالا دل کالا نظام اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا جاتا ہے آسمان سے رب رحمان نے اپنے پاک قرآن میں ہمیں جو نظام دیا حیات کا نظام معاشرت کا نظام اخلاقیات کا نظام عدل و انصاف کا نظام سرکہ اور اموال میں تصرف بد کو روکنے کا نظام اس کو باطل حجتوں کے ساتھ رد کیا میں صاف طور پر واضح کرتا ہوں یہ خوفناک جرت ہے جو کئی ٹی وی نیٹورک اور اسی طرح کے سدھائے ہوئے رٹے رٹائے کئی شرع اللہ کے خلاف سازش میں مطلوب اللہ اکبر شرع اللہ رحمتوں اور برکتوں کا وہ مجموعہ اللہ کی قسم آسانیاں اور الفتیں اور رافتیں رحمتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے کبھی وہ گناہ ایک عادی مجرم کرتا ہے کبھی وہ گناہ ایک سادہ معصوم انسان وقتی بشری تاثر کے تحت کر دے مگر اللہ کا مزاج ہے اگر گناہ مواخذے کی زد میں آ گیا تو پھر لازمن آسمان سے آئی ہوئی حد اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حد اس پر لاگو کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی حد لگ جائے چالیس دن بارش ہو پانی برسے اس سے جتنا غلہ جتنی ٹھنڈک جتنی سدا میں تازگی فرمایا ایک حد رب العالمین کی حد نافذ کر دی جائے چالیس دن کی بارش سے زیادہ رحمت رافت انسانیت کی بہتری ایک حد ساری کوشش اس وقت یہ ہے کہ حدود اللہ سے جان چھڑاؤ جب تک یہ دور ہے فوجی صدر کا این لائٹ اینڈ ماڈریشن کے دعوے داروں کا یہ میرے تھون کی دوڑے لگانے والوں کا یہ بے حمیت بے دینوں کا جب تک یہ دور ہے غنیمت جان کے جلدی جلدی جتنا ریورس ہو سکے کر دو شریعت کے حدود کے نظام اور سازشوں میں بڑے بڑے لوگ شریک ہیں اور بڑے بڑے کونسل خانے اس کے پیچھے ہیں یہ جو اس اسلام آباد میں اسلام کو برباد کرنے کے لیے کافروں کے ملکوں کے ایکڑوں پر پھیلے ہوئے کونسل خانے وہ سارے حدود اللہ کے ساتھ اس ڈرامے اور تماشے میں چڑی جو راتوں کو ٹیلی ویژنوں پر آ آ کے حدود کے خلاف بول کے جاتے ہیں پھر وہ دنوں کو جا جا کے یورپ کے کونسل خانوں سے داد و دہشت انعام و اکرام اموال وصول کرتے دینی دعوتی جماعتوں پر پابندیاں لگا کر اغیار افرنج کفار کی این جی او جو پیسہ دیتی ہیں ان سارے بٹیروں کو اور توتوں کو جو کافروں کی گردانے بولتے ہیں میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ اکبر جب بھی کوئی معاشرہ اللہ کی حدوں سے بھاگتا ہے پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے خوفناک آزاد لہم آزاد ان فی ان دنیا قطعاً یہ تاثر غلط ہے جو اس قسم کے کرائے کے اسپیکر ٹیلی ویژنوں پر دیتے ہیں شرعی حدود کے بارے میں اللہ اکبر اللہ کی قسم معاشرے نے اسلامی معاشرے نے ہزار برس سے زیادہ عرصہ اور بدعن شروع کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے زمانے سے اسلامی معاشرے نے باقاعدہ شہادت دی اس بات کی ہر شخص نے جس کو واسطہ پڑ گیا جو مبتلا ہو گیا اس نے اس کی گواہی دی کہ اللہ کی حدوں نے ان کے سینوں کو ٹھنڈک اسلام حدود کے مسئلے میں بہت حساس ہے ایکسٹرا سینسٹو ٹیلی ویژن پر آ کے شیخیاں بھگارنے والے کسی بدبخت سے اللہ کا دین کروڑوں درجے خیر خواہ ہے انسانیت حدود کے اسلامی ذات سے جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں اس کے ساتھ شہود شہود کا استحدار جو اللہ نے لازم قرار دیا ہے کسی بد اخلاقی کسی زنا کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے جو گواہیوں کا نظام سخت سنجیدہ نہایت باوقار آئینی یقینی شہادت اس میں فلاح ہے اس میں کامیابی ہے اس میں دفاع ہے اس میں بچاؤ ہے اللہ کی قسم عرض مسلم کا فلاح انسانی جس کو ہم آج مذاق بنا لیتے ہیں اسلامی مزاج اسلام جلدی جلدی کچی شہادتوں پر ان انسٹیبلشڈ انفاؤنڈیڈ من گھڑت یا سہمتیں اسلام اس پر کبھی صدا نہیں تاکہ معاشرے کے اندر تقدس عزت عصمت سہمتوں سے بچاؤ اس بات جنا کے لیے چار عینی شاہد و اللہ فی کیا اندازہ ہے بے وقوفوں کو اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی اس دور رد نگاہ کا اور اللہ رب العزت کی اس رحمت کا اس رافت کا جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی انسانوں کے ہم اس پر مذاق اڑا کے حدود کو توہین کر کے ان کی سسپینشن چاہ رہے ہوتے ہیں اس بات زنا اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر تنفیز حد اور اگر نہ ثابت ہو تو تومت لگانے والوں پر حد کتنا بیلنس ہے اس کے اندر مدعی کا دعوی وقوع دنا وقوع فائشہ اور اسلام کا اس وقوع کے اس بات کے لیے مدعی کو چار عینی شرعی شہادتوں کا پابند اور اگر چار شہادتیں عینی شرعی گزر جائے تو ہر حال میں اس پر سدائے آسمانی کی تنفیز اور اگر تین گزرے چوتھا نہ ملے تو تین گواہوں پر حد تو مت کیا بیلنس ہے اللہ کی قسم رب العالمین نے رکھا کیا بچاؤ ہے جو میرے رب نے کیا یہ اسلام ہے اللہ کا دین نبی علیہ صلاح وسلام اپنے زمانہ میں صحابہ اور صحابیات جرم سرزد ہوا ایک فرد آیا ایک فرد جبکہ جرم سنائی دول دو کے ملاپ سے ہونے والا جرم اخلاقی بدکاری فاحشہ جنا ایک حاضر ہوا مجلس میں یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا مجھ سے غلطی ہو گئی کوئی پکڑ کے نہیں لایا گواہیوں کا کوئی تذکرہ نہیں وہ ایک مسلمان مومن متقی اللہ سے ڈرنے والا قیامت کا دن سزا جزا کا دن مالک کے یوم تین پر ایمان آ کے کہتا یا رسول اللہ میں فاہشہ کر بیٹھا ہوں جانتا ہے کہ اس کی سزا اللہ کے ہاں رجم ہے پتھروں سے مارنا ہے پتا ہے کہ زندگی سے جاؤں گا جان سے جاؤں گا اور ظالموں تم آج سرکا ید قطع ید یا رجم تم اس کو ظلم کہتے ہو کبھی تم نے دیکھا وہ انسان وہ آدمی وہ عورت جس کے خلاف کوئی گواہی نہیں وہ کنواں کی وہ آ کے خود کھڑا ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے علم ہے اس گناہ کی یہ سزا ہے مجھے پاک کر دوں حد لگا دے یہ بے وقوف یہاں کے گھتیارے ان حدود کو ظلم کہتے ہیں وہ نبی کے پیارے خود پیش ہو کے وہ حد لیتے ہیں گناہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی یہ دنیا کی اپنا زندگی اللہ نے یہ صدارت رکھی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا رب دیکھ رہا تھا رب اس کا گواہ ہے میں صدا لے لوں تاکہ قیامت کو میں اللہ کی حد کو قبول کروں قیامت کو عذاب سے بچوں اللہ اکبر اللہ کی قسم ذرا آگے دیکھیے ایک صحابی آتا ہے ماحذ اسلمی رضی اللہ عنہ نبی کا صحابی مائل محسن شادی شدہ تھا غلطی کر بیٹھا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا نبی نے سوال جواب کیے ایک دفعہ اعراض فرمایا دو دفعہ اعراض فرمایا تین چار دفعہ اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا جب اس کا اقرار ہوش و حواس کے ساتھ اعتراف بارگاہ نبوت میں برسر مجلس سارے کا سارا ڈیکورم مکمل ہو گیا اللہ کے نبی نے اس کو بھیج دیا ساتھیوں کے پاس کہ جاؤ اس کو لے کر حد نافذ کر دو سارے مدینہ منورہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس کو روک کے انسپیکٹر پولیس کو دو تفتیش کرے کہ دوسرا فرد اس گناہ کا کون اسلمی مائز صحابی خود معترف اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے گناہ کیسا ہے جو ڈویل ہے دو دو کے ساتھ مل کے ہوگا اس کا دوسرا شریک ہے مدینہ منورہ میں اللہ کا رسول رسول کے اصحاب اخلاقیات میں پردہ پوشی میں سطر مسلم میں ناجائز تفتیش سے بچتے ہوئے جس کے خلاف کوئی دعوی کوئی گواہی نہیں آئی اس کو کھینچ کھینچ کے تفتیش کے زیر لانے سے گریز کرتے ہوئے پورا مدینہ خاموش ہے ایک محترف ہے اس نے سزا لے لی دوسرا آگے نہیں آیا نبی اس کے گھر تک پوچھنے نہیں ہم بار روموں میں ٹی وی اسٹیشنوں پر راتوں کو سیشن کر کے حدود اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ اللہ کی حدیں توڑی جائیں تاکہ محاصرہ فسق اور فجور میں دھو دیا جائے تاکہ اس انسان کو انسان نہیں مادر پدر آزاد حیوان بنا دیا جائے حیوان کیا ہے جس کے کھیت میں ہریالی دیکھے گا منہ ڈال دے گا وہ تو حیوان ہے جہاں مادہ دیکھے گا اس کے ساتھ جڑ جائے گا حیوان ہے انسان کون ہے حدود اللہ کے اندر ہے یہ تیری لمٹ حرمت حرمت اوہل اللہ یہ حلال وہ حرام حلال میں اللہ کی رضا حرام میں اللہ کی سزا وہ کیا بہانہ دیتے حدود معطل کرنے کا اور اخباروں میں بڑے بڑے کالم لکھوائے جا رہے ہیں یہ جی اس میں مس ہیپس ہوتا ہے اس میں جی ناجائز بھرتی ہوتی بھائی ناجائز بھرتیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ تم ناجائز کام کرتے ہو خود لاؤ یہ کام تم ملک کے دینی عالم طبقہ جو اللہ کی شریعت سے واقف ہو ان کو دو بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم حل کر سکتے ہیں اگر حل کرنا مقصود مگر یہاں سسپینڈ کرنا اس اس اس کو کو کو باقاعدہ مذاق اور استحضا اور تنقید تنقید کرنا ہو تاکہ معاشروں سے اسلامی حد ختم بھائی تمہارے دوسرے سارے انگریزی قانون جن کو تم چاٹ رہے ہو پچاس سال سے وہ سارے مس ہیپ کا شکار نہیں ہوتے اس میں تم نے کتنا ارتقا کیا تمہاری سول مجسٹریسی لو مجسٹریسی سے لے کر سپریم لیول تک تمہارے بلنڈر مسٹیکس میں بلنڈر اس کو تو سسپینڈ نہیں کیا تم نے تمہاری پی ایل ڈی یہ پریسیڈنٹ یہ لکھنؤ ہندوستان اور انگلستان کے کورٹ ان کے فیصلے آج تک تم کوٹ کر کر کے کالے قانون کالے فیصلے ان کو چلا رہے ہو اور شرع اللہ اور حدود اللہ کی تنفیذ میں ان کے نفاذ میں تم ایک کٹ ہو کر کے سسپینشن چاہتے علماء کا بورڈ بٹھایا جا سکتا ہے سعودی عرب سے مصر سے شام سے اچھی یونیورسٹی سے اچھے علماء بلا کر سارے کے سارے جید عالم بٹھا کر ایک ایک ایف آئی آر جو اس سلسلہ میں شکاوی اٹھائے جائیں ان شکاوی ان معاملات ان مقدمات پر ایک لجنا کمیٹی پہلے غور کر کے اس کے اندر پوری طرح فیصلہ دے دے پھر اس پر تنقید ہو جائے اگر کام کرنے کی نیت ہو اس لیول پر بھی کمیٹی ہو سکتی ہے علماء کی کہ کیا یہ فیصلہ یا یہ ایف آئی آر یا یہ شکوہ حدود کے تحت درج کیا جائے یا نہیں لیکن اس کو اور ٹھٹھا مخول علماء کی کہ کیا یہ فیصلہ یا یہ ایف آئی آر یا یہ شکوا حدود کے تحت درج کیا جائے یا نہیں لیکن اس کو اور ٹھٹھا مخول اور کام کون کر رہے ہیں میڈیا نیٹ ورک مختلف ٹی وی چینل اور کن لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جو انکار حدیث میں مشہور انکار حدیث میں مشہور یاد رکھیے یہ کتنے فتن ہیں ان سارے فتنوں کے پیچھے یہودی ذہن ہے عیسائی ایجنسیاں ہیں جو اللہ کے دین کو دین کی بنیاد کو اس کی تنقید کو ڈھانا ادارہ دین کو گرانا اور ہم پاکستان میں یہ پریکٹس کر رہے ہیں کیونکہ دو ہی ملک بچ گئے تھے ایک سعودی عرب دوسرا پاکستان سعودی عرب میں شروع سے اسلامی قانون نافذ تھا اور پاکستان میں ضیاء الحق کے زمانہ میں اس پر کام ہوا ضیاء الحق صدر پاکستان فوجی جرنیل اس کے زمانہ میں اس پر کام ہو گیا تھا وہ کام جو یورپ کو امریکہ کو اسرائیل کو ساری دنیا کفر کو چپ رہا ہے کہ اسلامی حدود اسلامی تعبیرات اسلامی سزائیں اللہ کی شریعت پاکستان کے اندر اس زمانے میں کیوں چل رہی تھی تو اس کی سسپینشن کے لیے اس وقت ان دو ملکوں پر شدید حملہ اور سب جانتے ہیں پہلے سعودی عرب میں دس سال قبل تک کھلے عام گردن کٹتی تھی شاسن جمعہ کے بعد مکہ مکرمہ اور ریاض اور تائز قاتل یقتل تل اب وہ وہاں بھی اس کو موقوف بہت حد تک کروا چکے ہیں اور کروانے کی ہر روز کوشش پریشر بت ہے پریشر جس کو پوجا ہے اور پاکستان یہاں تھوڑا سا عمل اس پر ہوا تھا صحت مند کوشش اس کو سبوٹ کرنے کی سازش آج اس وقت پوری شدت کے ساتھ ہے آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ ایوب خانی دور کی جو اصلاحات تھیں جو قانون آئلی اور معاشرتی اخلاقی ضابطے تھے وہ ہمارے اندر نافذ تھے اب ہم ان کو دوبارہ ری امپوز کر رہے ہیں کیا کیا ضابطے تھے وہ اگر ایک آدمی ایک عورت زنا میں مبتلا ملوث ہوئے ہوں تو حق شکوا کس کو ہے عورت کے خامد کو وہ چاہے تو ایف آئی آر کے لیے جائے اور وہ نہ چاہے تو پاکٹ کر جائے نکالیے یہ سارے ضابطے اسلامی حدود کی تنفیذ سے قبل اور آج ہم جدھر جا رہے ہیں وہ یہی ہے اس لیے کہ افرنجی ذہن عیسائی ذہن کیا ہے وہ کہتے ہیں زنا فاہشہ اگر یہ اور رغبت ہے تو اس پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ان کے نزدیک یاد رکھو ایک اسلام ہے اسلام اللہ کی قسم اسلام کے علاوہ آج دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان سب مذاہب میں بنا قابل مصالحت جرم ہے قابل مصالحت عمل ہے البتہ قتل ان کے ہاں قابل مصالحت نہیں ہے جبکہ اسلام اسلام کہتا ہے کہ زنا قابل مصالحت جرم نہیں ہے زنا اس میں وارث عورت کے وارث اس کا باپ اس کا بھائی اس کا خامد کوئی حق نہیں رکھتے اس لیے کہ زنا فاہشہ ہے اور فاہشہ سے پورا معاشرہ گر جاتا ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک مالک ہے قتل پر وارث حق رکھتا ہے زنا پر وارث حق نہیں رکھتا کہیں زنا ہو جائے اس عورت کا کوئی مالک اللہ کی قسم مقدمے میں کوئی حق نہیں یہ آسمان کا حق ہے یہ رب رحمان کا حق ہے یہ اللہ کے قرآن کا حق ہے وہ عورت اگر وہ کنواری ہے تو کنواری کی سزا پائے گی اور اگر وہ شادی شدہ تھی نکاح والی محسنہ تھی تو پھر آسمان چاہے باپ کہے میں معاف کرتا ہوں دیوس ہو بیٹا بے غیرت ہو بھائی کی آنکھ کا پانی مر گیا ہو پر آسمان کہتا ہے اس حد میں انسان تیرا کوئی دخل نہیں بنیادی فرق انگریزی قانون یونانی فرانسیسی ہندوستانی اور پاکستان میں وہی شیڈو جو ہندوستان میں چلتا تھا یہاں تو وہی چلتا ہے ان کے ہاں سابقہ جس کو وہ اب نافذہ چاہتے ہیں کیا ہے کہ زنا میں بھی وارث مداخلت رکھتا ہے اللہ کی قسم یہ بغاوت ہے رب رحمان خامد دیوس ہو سکتا ہے بہت دیاسا آج خامدوں میں ہے بھائی اور باپ دلالیاں کر سکتے ہیں پر اللہ رب العزت اللہ تعالی انسان کی حسمت اس کا وقار اللہ رب العزت اس پر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے ساری تکلیف اس پر ہے وہ چاہتے ہیں کہ حدود گرے تو کیا ہو خامد باپ بھائی وارث حق رکھیں اور اگر وہ بغیرت ہیں تو پھر یہ مسئلہ عام ہو جائے اور اس پر گرفتی نہ ہو یہ جو کانسینٹ برضا انگلستان برضا امریکہ برضا مگر اللہ رب العزت اللہ اکبر ایک دن اللہ کی قسم رب العالمین کو اس زمین پر ایک زنا برداشت نہیں پاکستان پر آج انہوں نے کلچ ڈالا ہوا ہے یہ ایک اخبار وہ روزانہ چھاپتا ہے ایرے خیرے نٹھو خیرے شریعتوں کے فراری اللہ کے باغی اندر سے کافروں کی تہذیبوں کو چاہنے والے تربیت اسلامیہ کے آری سنا آپ نے ایک جاہل نے کہا سات سال تک بچے کو اسلامیات نہ پڑھاؤ اور سارے ملک نے سنا سات برس تک اسلامیات نہ پڑھاؤ اچھا بھائی پلے گروپ مونٹیسوری اور کے جی کے جی نہیں نہیں وہ ضرور جائے کیونکہ وہاں سے انگریزی سیدھی ہوگی انگلستان کا راستہ سیدھا ہوگا جہنم کا ٹریک وہاں سے ملے گا لہذا ساڑھے تین سال چار سال سے اس کو جہنم کے ٹریک پہ چڑھا دو دیکھیے نا آپ ہم اپنا بچہ اسلام آباد میں میری ایک بہن کس عمر کا بچہ بیکن ہاؤس کو دیتی ہے اور آج کل انہوں نے بیکن ہاؤس بدنام ہو گیا تو ایجوکیٹر ایجوکیٹر کے ساتھ ایک سٹی اسکول وہ کہتے ہیں نہیں غلطی ہو گئی مولویوں کو دعوی والوں کو پتہ لگ گیا کہ بیکن بھی یہودی تھا دیوی بھی یہودی تھا وہ یہودی کے گھر میں شور ڈالتے ہیں لہذا نام بدل دو ایجوکیٹر ایجوکیٹر معلمین ہم تو جی معلمین ہیں دھوکہ ایجوکیٹر معلمین سٹی اسکول کمبخت کفار یہودی عیسائی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں بلدیا والوں نے جانور مارنا ہوتے ہیں اندر زہر اوپر شوگر کوٹ ہے وہی سسٹم وہی یہودی کا نظام ہیں مولوی کو پتا چل گیا بیکن ہاؤس کا جلدی جلدی city school educator little angels اکیڈمیاں بدل دو نام بدل دو ہاں ہو مسلمان کو جانتے ہیں کہ بولا مسلمان ریڈ کراس پر کسی نے پکڑ لیا ہو ظالموں ریڈ کراس سلیب ہمارے ملکوں میں لاتے ہو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں تم سرخ چاند لگا لو ہلال امر ساری ٹیم وہی کرتوت وہی وہ ریڈ کلر بھی وہی عیسا کی سلیب کا سرخ سرخ رنگ مسلمانوں ہلال پر چڑھا لو ہلال احمر سارے عرب ملکوں میں ریڈ کراس کا ترجمہ ہلال احمر ویم کرون یہ ان کی پلاننگ ہے ان کی تدبیریں ہیں وہ بھولے سیدھے مسلمان کو پھنساتے ہیں تاکہ مسلمان دھوکے میں آ کر اپنا دین اپنا ایمان برباد کر بیٹھے پھر عورتیں خریدی جاتی ہیں وہ آ آ کے بکتی ہیں بڑا ظلم ہو گیا ہے پرچے کاٹے ہیں غلط فلانا بھائی ظالموں تم نے ہزار سال ظلم کیا انگریز بے ایمان نے اگر مسلمانوں پر غلطی سے چند کیسوں میں ظلم ہوا ان کو ریوائز کر لو مسلم لجنا بناؤ علماء کی کمیٹیاں بناؤ اپنے بڑے بڑے کورٹوں کی بجائے بیوت اللہ کو مرکز بناؤ اللہ کے دین قرآن مجید کو عدالتوں میں لاؤ پڑھاؤ بار اطلاع کرنے کے لیے جھک مارنے یورپ کے پاس جاتے ہو لو لفظوں کے ہو انسان خطا کار جاہل مجرم وہ لو گھڑتا ہے اللہ کہتا افلاہ شکن وہ بندے میرے پر شک کرتا ہے میں ظلم کروں گا تیری سماوات والارض میں زمانوں آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ شکن میرے قانون میں تجھے شک ہے انسانی دماغ پر اعتقاد ہے بہت بڑا حملہ ہے اس وقت پاکستان پر اللہ کی قسم دینی جماعتوں کو علماء کو مفتیان کو جمع ہو کر ان سازشوں کے خلاف میدان میں آنا چاہیے مگر وہ حکومت نے الیکشن کا پتا پھینک دیا سارے مولوی وہ کہتے ہیں اچھا ہم آئیں گے تو حدود کو دیکھ لیں گے ابھی تو الیکشن کے لیے کمپین کرو اللہ کی قسم یہ موقع ہوتے ہیں جب پہرے دار غافل ہوتے ہیں جب فوجیں لوٹ میں لگی جاتی ہیں تب ڈاکو مسلمانوں کی متا کو لوٹا یہ ڈاکو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا مساجد علماء عامر تم خراب علما شرتا اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ان الذین یحبون تشیع الفاحشت جو حدود کو کنڈم کریں گے وہ بے حیائی کو پروان چڑھا اور آج آج بے حیائی کو پروان چڑھایا جاتا آج باپ اپنی بیٹیوں کو لے کے پھرتا ہے آج حامد اپنی بیویوں کو ننگا لے کر مخلوط کلبوں میں پارکوں میں مارکیٹوں میں اسمبلیوں میں دعوتوں میں سرکاری استقبالیے میں بشو بے ایمانوں کی آمد میں یہودیوں عیسائیوں کے دورے میں آج باپ بھائی اور حامد اپنی عزتوں کو لے لے کے پھر یہ دیاسا کا زمانہ ہے دیاسا کا اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ دیوس جنت میں داخلہ نہیں پائے گا جنت کے دروازے پر لکھا ہے دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا اور یاد رکھو اللہ کی قسم وہ مجلس چاہے پرل کانٹینٹلوں میں ہو وہ بڑے بڑے حکومتی ایوانوں میں ہو وہ تمہارے کانوکیشن سالانہ پہ ہو جہاں مخلوط مجلس ہیں جو انسان جو آدمی اپنی بیویوں بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں اللہ کی قسم وہ دیوس ہیں شریعت متحرہ کی زبان اور یاد رکھو کہ جنت میں دیوس نہیں جائے خامد عزت کا پہرے دار ہوتا ہے باپ بھائی عزت کا پہرے دار ہو ہم modernisation and light and moderation ہماری اور ہمارے بڑوں کی غلطیاں کافروں کی سازشوں کو پنپنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کلکم رائن و کلکم مسول ان ریت ہی تم میں سے ہر ایک نگران ہے ذمہ دار ہے خامد باپ خامد اپنی بیوی کا باپ اپنے بیٹوں کا بیٹیوں کا حتیہ کہ بیوی اپنے خامد کے گھر کی ذمہ دار ہے رائن چرواہا چرواہا کون ہوتا ہے جو لاٹھی سونٹا لے کر بکریوں کو چراتا ہے ان کو سنبھالتا ہے باڑ میں بند کرتا ہے ان کی پرورش نگہداشت کرتا ہے کوئی بھیڑیا اچک نہ لے جائے کوئی کھان نگرانی مصولیت ہم نے جو مصولیتیں ادا نہیں کی ہم نے جو اپنے آپ کو اپنے منصب سے گرایا ہم نے اس ملک میں کافروں کے ایجنڈوں کو باقاعدہ عمل پیرا ہونے کا موقع دیا اب یہ انتہائیں سامنے آ رہی ہیں انتہائیں زنا بر رضا کے لیے آسانیاں پلیدوں نے زنا جبر اور جناب رضا دو اصطلاحیں گھڑی مقصود کیا تھا جنابر رضا کا راستہ کھولنا جو اصل جنا ہے جنا بل جبر تو ظلم ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں اگر اس میں کوئی اختلاف تمہارے پولیس سسٹم نے سیٹ اپ کیا تو وہ تمہاری نالائکی پر اور دلیل ہے ہاں چاہتے کیا ہیں وہ کہ اس مسلمان معاشرے میں جو جہاد کی طرف دعوت کی طرف تربیت کی طرف اصلاح کی طرف نماز و روزے کی طرف اسلامی شریعت و تہذیب کی طرف پلٹ رہا ہے اس معاشرے میں وہ زنا زنا اس کی تعمیم اس کا تفچو اس کی اشاعت اس کا پھیلاؤ چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں اب اب بہت ساری عورتوں آدمیوں کی یاریاں ٹیلی فونوں پر پکی ہو گئی ہیں ٹیلی نور نے موبی لنک نے یو فون نے پاک ٹیل نے ان کو بتلا دیا ہے کہ اتنے لاکھ لڑکی اور اتنے لاکھ لڑکا ٹیلی فون سسٹم کمیونیکیشن میں آپس میں یار بدکار ملنے پر زنا پر تیار ہیں آزادی دو بھائی زنا کیسے ہوتا ہے کوئی پہلے دن زنا کر سکتا ہے پہلے بات چیت ہوتی ہے ہیلو ہائے ہوتی ہے وہ بڑی مشکل تھی معاشرہ بدل رہا تھا لوگ سمجھدار ہو گئے تھے گھر کی چار دیواری ہے اس کے اندر دروازہ ہے کمرے ہیں تو کھڑکیاں ہیں گھر پر باپ ہے کوئی بھائی ہے کوئی خامد ہے کوئی غیرت مند ہے کوئی چچا تایا ہے کوئی پگڑی داڑھی والا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی عورتوں کو حرمتوں کو عزتوں کو گھروں کے اندر رکھتا ہے کوئی بولی مارنے والا جوان آ کے بات نہیں کر سکتا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا لڑکی تک رسائی نہیں ہو سکتی وہ پاکستانیوں ظالموں تم نے کا جنازہ نکالا اللہ کی قسم ٹیلی فون کی سم تمہاری جواب کماری بیٹیوں کے ہاتھ میں دوپٹوں سے دیا اب ذرا تصور کرو گھر کی چار دیواری کیوں ہے کہ اندر رہنے والی عزتوں پر کوئی میلی نظر نہ پڑے کسی کے گندے جملے کی رسائی میری معصوم بیٹی کے دل تک نہ ہو میری بیوی کے پاس کوئی غیر مرد بات نہ کر سکے میں پاکستانیوں کے معاشرے کا آج کا پاکستانی دیو بیوی کو نمبر لے کے دیتا ہے بیٹی کو نمبر لے کے دیتا ہے بیٹی کو ٹیلی نور آسانی سے سم دیتا ہے شناختی کارڈ کی بھی ضرورت نہیں سم خریدتی ہیں سم ڈالتی ہیں سم بدلتی ہیں ٹیلی فون کرتی ہیں نمبر ڈیلیٹ کرتی ہیں لڑکوں سے گپے لگاتے ہیں لڑکیاں ان کو لڑکے ان کو ڈیٹنگ چیٹنگ ٹائم دیتے ہیں اب ان ساری کمپنیوں کے ریکارڈ نے کہہ دیا امریکہ بے ایمان کو کہ اتنے لاکھ بدکار تیار ہے زنا کا موقع نہیں بنتا آسانی کرواؤ سوچو سوچ لو اگر آنکھوں کا پانی جیتے مرنا گئے ہو تو سوچو لینے کے لیے اس کو باپ کا بھائی کا اپنا دادے کا چچا کا شناختی کارڈ ضروری نہیں ہے ناروے کی ٹیلی نور لعنت اللہ علیہ موبائل لنک نے پاک سیل نے یو فون نے پلیزوں نے شناختی کارڈ کی پابندی بھی ہٹا دی ہے سم سستی کر دی ہے سات روپے پر منٹ تھا تو یو فون میں ٹیلی نور کہتا پینتالیس پیسے میں کال کرو بولو ایس ایم ایس بولو سستی بات کرو ریکارڈ بھی کوئی نہیں تیری بیٹی کے یار کتنے ہوئے بیوی کے دکاندار کتنے ہوئے گاہک کتنے ہوئے اب ریکارڈ نہیں رکھ سکتا تو وہ نمبر ملائے گی ڈیلیٹ کر دے گی تو جھٹ تو ٹکرے مار تو پتہ ہی لگے گا صبح کس کے ساتھ تھی دوپہر کس کے ساتھ شام کو تیرے ساتھ جھک مار لے گی مشرف ہو اللہ کی قسم تم اگر باپ ہوتے ہماری بیٹیوں کے تم بھائی ہوتے ہماری بہنوں کے تم ویر ہوتے پاکستانی عورت کے تو اللہ کی قسم اس ملک میں یوں ٹکے ٹکے پر ہماری آبرو عزتوں کے سودے نہ کرتے راستے نہ کھولتے بدکاریوں کے اگر تم باپ بھائی ویر ہوتے تو حد ہے کوئی حد ہے کسی کمپنی کے کاروبار کی کوئی کمی رہی اور ظالم شوکت وزیر اعظم تو عالمی بینک کا نوکر ہماری بیٹیوں کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ٹیلی فون کے کاروبار میں کمیونیکیشن میں ہزاروں قسم کے دلالیوں کے کاروبار میں یہاں تک لا چکا اب وہ ملنا چاہتے ہیں کہتے ہیں مولوی روکتا ہے فضل الرحمان روکتا ہے قاضی صاحبان روکتا ہے محمد سعید جماعت الدعوہ رکاوٹیں ہیں ہم ان سارے ان کے خلاف بل لائیں گے کیا کریں گے اللہ دیکھو بل کیا لائے تحفظ نسواں در پھٹے منہ تمہاری لڑکی کو بات کرنے کے لیے موبائل ہو ملنے کے لیے یار ہو اگر وہ رضامندی سے زنا کرے تو پرچہ درج نہ ہو تحفظ نسواں ہے میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا نا کیا یہ صحیح تصویر نہیں ہے اللہ کیا کہتا ہے وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اب لم النساء وہ پاکستانیوں وہ معصوم کچی کلیاں وہ کچے ذہن کے معصوم ذہن کے بچے جن کو عورتوں کی ننگی باتوں کا ان کے جسم و جان کا حسن و محاسن کا جنا و پتکاری کا شہباد کا پتہ نہیں ہے لم یظہرو اعلیٰ عورات النساء تم نے کیا کہا کہا اور اور تعلیم وزیر صدر صاحب تم نے آغا خان فاؤنڈیشن لاؤ ایجوکیشن لاؤ تاکہ ہمارے لم یظہرو اعلیٰ عورات النساء جن بچوں کو پتہ نہیں تھا وہ ان بچوں کو جنس کا سیکس کا شہابت کا خواہش کا بدکاری کا زنا کا میڈیا ایجوکیٹ کرے تم لائے کہ نہیں لائے ہمیں دھوکہ دیتے ہو تحفظ کا ظالموں پنجابیوں سندھیوں سرحدیوں بلوچیوں اپنے بڑوں سے چٹی داریوں والوں سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جوانوں کو سنبھالنا ہو تو بوڑھا بزرگ لاؤ وہ جوانوں کو سنبھالے گا وہ پاکستانیوں مر گئی آنکھ کا پانی تم سمیرا ملک کو لائے ہو جوانوں کی وزارت کے لیے کون سمیرا لڑکی عورت الڑ وزارت کون سی بہبود نوجوانان وہ ٹھنکا ڈال گا رہی تھی کل گا رہی تھی ہم نے تحفظ لسواں کا در پھٹے مو بل پاس کروا لیا ہم سے کہتے ہیں تمہارے عرض کرنے سے شکایت ہوتی ہے بشک ہوتی ہے ہم کو بھی ہوتی ہے اللہ کی قسم یہ جتنی کوششیں ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مجاہدوں صرف تمہارے خلاف ہیں تمہاری وجہ سے وہ کہتے ہیں ان کے ابے کافر ان کے آقا کہتے ہیں تم سارے ڈالر کھا گئے تم زلزلہ زدگان کی امداد کھا گئے کتنے ارب ڈالر تم کو دیے اور تم سے جہاد کیوں نہیں رکتا یہ کہتے ہیں اچھا پھر لاؤ کوئی پیکج تو وہ پھر کہتے ہیں تحفظ لے آؤ حدود میں ترمیم لے آؤ شریعتوں کو مسخ کر دو تعطیل و حذف کر دو اور تبدیلیاں اندر کر دو یہودیوں کی خصلتیں ایک ایک حکم اسلامی میں لے آؤ تاکہ معاشرہ اتنا گندا ہو جائے کہ پھر یہاں سے ٹونیوں ٹومیوں کے خلاف منموہنوں کے خلاف جہادی وار شاید نہ نکلے لیکن انشاءاللہ میں صاف کہتا ہوں پاگلو بدھو تم لیٹ ہو گئے مصر میں الجزائر میں اور ترکی میں تمہارا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تب جہاد نہیں تھا اللہ کے فضل و کرم سے اب جہاد کھڑا ہے یہ ناکام ہوگا تم ذلیل و خوار ہوگے ان اللہ اب یہ سازشیں بھی کامیاب نہیں تھا اپنی تربیتوں میں ٹیلی فون پلید کے خطرے سے ہم اپنی بیٹیوں بہنوں قوم بھائیوں کو آگاہ نہیں کر سکے اس ظالم پلید سائنسی مصنوعات کے ان آلات نے پتہ نہیں کتنی بدکاریاں اللہ کی قسم اس ٹیلی فون پلید نے کروائی آج جو تحفظ نسواں کا بل ہے اس کے پیچھے ان کو بہت بڑا اپنا کامیابی کا میدان نظر آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کو گندگی زہر آلودگی ٹیلی فون کنیکشن میرے بھائیوں ساتھیوں لوگوں کو بتلاؤ ان پھر لذیر آمنو اللہ کی قسم یہ زہر ہے یہ قاتل ہے عزتوں کا دشمن ہے عزمتوں کا لٹیرا ہے یہ کماری بیٹیوں کے عورتوں کے بیویوں کے ہاتھ میں یہ ٹیلی فون دے دینا جو کمبخت جس کو جب چاہے کوئی بات کر لے کوئی رام کر لے عورت تو سدا کی بدو ہوتی ہے جب جس کا جی چاہتا اس کو رام کر لیتا اور ہم نے یہ زہر اپنے اندر سرایت کروا لیا آخری حد تک جیسے بے شمار چیزیں اور کافروں کی تعزیب کی چھوڑنا ہے یہ کمبخت ٹیلی فونک کنیکشن اس میں نے ایک اعداد و شمار پڑے چھ بلین ڈالر کا ٹیلی فون سیٹ پاکستان میں بکا ہے چھ بلین ڈالر ایف سولہ کم وقت وہ کوئی ستر ملین ڈالر کے چھ بلین ڈالر اور اس قدر سستا اور اتنا عام اور اتنا آسان کوئی پابندی کوئی قید کوئی ضرورت کوئی شناختی کارڈ کوئی شناخت کہ کل کوئی عزت لٹنے والا لٹیرے کو ڈھونڈ کے انتقام لے سکے وہ کہتے ہیں انتقام کیسا تحفظ لکھوا میں غیرت کے نام پر قتل کو تو کب سے رنڈیاں پیٹ رہی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور میرے بھائیو آپ کو اللہ کرے وہ منظر زندگی میں کبھی نہ دیکھنا پڑے بہت سے نوجوان تو انشاءاللہ اس کو جانتے بھی نہیں لیکن ایوب خان کے دور میں اور ذوالفقار پاکستان میں زنا بالرضا کے اڈے فیصل آباد لاہور اسلام آباد راول پنڈی ہر شہر میں موجود تھے ہر شہر میں شکلے تھے ہر شہر میں ریڈ لائٹ ایریا تھا اللہ کی قسم ترکی میں مصر میں الجزائر میں ان سارے شہروں میں ان ملکوں میں زنا کے اڈے کھول کے اب پاکستان میں وہ اسی عمل کو ریپیٹ ریورس کرنا چاہتے ہیں زنا بر رضا پر آزادیاں پھر مفاہمت پھر راضی نامے وہ کہتے ہیں جب ٹیلی فونوں سے دفتروں سے موبل لنک ٹیلی سے میکڈونلڈ سے کے ایف سی سے مخلوط نوکریوں سے مخلوط زندگیوں سے یاریاں لگ گئی تو ملاقاتیں نہ ہوں کس کو حق ہے دخل دینے کا آزادی میں ہم نے نہیں سمجھا کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے غیرت گوارا کیسے کرتی ہے ایک غیور کی کہ وہ اپنی کماری بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو رابطے کا ایک آلہ دے دے وہ میرے بھائی جب عورتوں کے پاس رابطے کا آزاد آلہ ہو تو پھر تیرے گھر کوٹھی چار دیواری حویلی اونچی دیوار تو جاک تیری پگڑی داری کوئی عزت رہ گئی کوئی اہمیت بچی سوچو نا گھر کیوں ہوتا ہے صاحب ڈانٹتے کھڑے ہیں ایک بات کہہ لوں گھر کیوں ہوتا ہے چار دیواری ہے میری اس میں عزتیں ہیں ہماری عزمتیں ہیں کچی کلیاں ہیں معصوم زندگیاں ہیں کوئی گندی آنکھ کوئی گندی بات کوئی غلط جملہ ان کے کان میں نہ پڑے میں نے بھی جی اونچی دیوار بنائی ہے پردہ داری کی ہے لوہے کی گرل لگائی ہے میں غیرت مند ہوں میرا بیٹا میرے بعد گھر کی حفاظت کرتا ہے میں بھی خامد ہوں باپ ہوں میں بھائی ہوں اپنے ہم تو ٹیلی فون لے کے دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں شوکتوں شجاعتوں مشرفوں وزیروں وزیر اعلیوں نے گورنروں نے سب نے کوئی پاسداری پہرے داری نہیں کی ہے کھوکھے سے سڑے سے ہم جہاں چاہیں ہماری عورتیں ٹیلی فون خرید کر جس کو چاہیں کر سکتے اب رابطے ہو گئے یاریاں لگ گئی ڈیٹنگ ہو گئی اب ملنا مشکل ہے کہ اگر نتیجہ نکلا زنا تو پھر کہیں پکڑے گئے وہ کہتے خیر ہے ہم نے مشرف صاحب کو ایجنڈا دیا ہے روشن خیالی کا بردباری کا رواداری کا اعتدال بازی کا نظر بازی کا اور میرتھون دوڑ کا یاری بدکاری کا ایجنڈا دیا ہے لگوائے گا مشرف ساری قوم ساری جماعت سارا ملک اللہ کی قسم اس ساری سازش کے خلاف میدان میں آؤ وہ چاہتے ہیں کہ بدکار لوگ پیدا ہو بدکار معاشرہ ہو تاکہ جہادی وار نہ نکلے کیونکہ جہادی وار کے لیے طاقت غیرت پاک خون کی ضرورت ہوتی ہے ان بدکاریوں سے آزادیوں سے خون گندا ہوتا ہے نصب خلط ملت ہوتا ہے خاندان بچتے نہیں ہیں خاندان کی بنیاد آج یورپ خاندان کو ڈھانا چاہتا ہے اس لیے اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں اگر خاندان بچ گیا تو حلال حلال نصب بچے گا حلال نصب رہ گیا شاید توحید آ جائے گا کا خاندان کے خلاف خاندان کو گرانے کے لیے زنا کی آزادیاں تحفظ نسواں کے گندے بل عورت کی فریڈم فرلیت عورتوں کی مخلوط زندگیاں عورتوں کی اسمبلیوں میں شراکت دفتروں میں نوکریاں بازاروں میں دکانیں ہر جگہ وہ یہ مخلوط سوسائٹیاں چاہ رہے ہیں اور یہ پورا نیٹ ورک ان کا اللہ اکبر صرف جہاد کے خلاف ہے کہتے ہیں ہمارے فوجی ہمارے جرنیل پینٹاگون اس کو روک نہیں سکے تو ان سب کی پینٹیں اتروا اور ننگا کرو تاکہ جہاد کا نام و نشان اللہ کرے میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکا ہوں میرے بھائیوں اپنے خطوں علاقوں میں اپنے رابطوں میں اس بات کو شامل کرو کہ بہو بیٹیاں بہنیں عورتیں عزتیں ان کے رابطے کے آلات راستے مسدود کیے جائیں اللہ تعالیٰ عورت کو عزت دیتا ہے اس کے پہرے کے ساتھ اس کی حفاظت کے ساتھ اس کی آزادی کے ساتھ تحفظ نہیں ہے اس کو فری چھوڑ کر بے لگام چھوڑ کر معاشرے میں سمے محفل بنا کے اس کا تحفظ نہیں ہے یہ اللہ کی قسم اجتماع ازداد ہے اللہ تعالیٰ عورت کی عزت اس کی عصمت اس کی حکمت اس کی آبرو اس کی شرمگاہ اس کا اخلاق اس کا نصب اس کو محفوظ کر کے عورت کو محفوظ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ